اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین شفیع المذنبین خاتم النبیین سیدنا و و و مولانا محمد وعلى آلہ اصحابہ اجمعین پچھلی دفعہ مجھے پتہ چلا کہ میں نے تذکرہ تو کیا لیکن سوال کا جواب نہیں دیا ایک تو تعویذ پہ آج بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے وہ سوال یہ تھا کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ باقاعدگی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان پہ جادو اثر نہیں کرتا تو وہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور ان پہ جو اثر ہوا تھا وہ کیا تھا میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا میں اس پہ جواب دوں گا میرا خیال ہے وہ بہاؤ میں گفتگو کے بات ذہن سے نکل گئی اچھا سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ جادو آپ پر کیا گیا یہ تو درست ہے اس جادو کا آپ پر اثر ہوا یہ ثابت نہیں زیادہ سے زیادہ جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ دو قسم کی روایات ہیں ایک ان وہ روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پہ زکام کی سی کیفیت تاریخ بس اس سے زیادہ کچھ ہے زکام کی سی دوسری جو روایات ہے ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بڑا معمولی سا وسوسا وسوسا اس قسم کا کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کو خیال ہوتا کہ میں اپنی فلاں بیگم سے مل کر آیا ہوں لیکن وہ مل کر نہیں آئے بس اس سے زیادہ کوئی کہیں پہ بھی بات نہیں ملتی بس یہ دو باتیں ملتی پہلی بات دوسری بات تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ان روایات کو قبول بھی کیا ہے لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے صرف ان روایات کو قبول نہیں کیا ہے اور انہوں نے اس کی وجہ یہی بیان کیا یہ روایات ہم اس لیے قبول نہیں کرتے کہ اگر ہم یہ مان لیں کہ آپ پہ جادو کا اثر ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبوت کے معاملے میں خلل آ گیا اچھا تیسری جو بات روایات سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ اگر کیفیت ہوئی بھی ہے تو بہت عارضی تھی بہت کم وقت کے لیے تھی اور ایک جگہ پہ غالباً ہلکا سا اشارہ ملتا کہ شاید چالیس دن تھی اچھا میں وہ جو کہا گیا کہ بھی اس کو قبول نہ نہیں کرتے کیونکہ اس سے نبوت کے معاملات میں خلل جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک اور بھی دلیل ہے قرآن نے بڑا واضح طور پہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کو یہ کہا تھا کہ جو میرے نیک بندے ہیں ان کو تو بہکا نہیں سکے گا یہ ہم سب بات ہے بات سر یہ ہے کہ اگر بہکانے جیسا چھوٹا کام شیطان نہیں کر سکتا تو کسی نیک پرہیزگار آدمی پہ زیادہ گہرا اثر کیسے ڈال سکتا بڑی واضح قرآن سے ہمیں مل رہی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے نیک بندے ہوں گے ان کو تو نہیں بہکا سکے گا تو اگر ان کو بہکایا ہی نہیں جا سکتا تو بہت چھوٹی سی بات ہے بہکانا زیادہ چھوٹی بات ہے بہ نسبت کے بڑے بڑے کوئی جادو کے اثرات آپ آپ پہ مرتب ہو جائیں تو یہ ہے کہ آپ پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کو شیطان بہکانے کی قوت نہیں رکھتا ان پہ جادو کے اثرات ہو جاؤں اور پھر ایک نبی اچھا لیکن دوسری طرف قرآن ہی کے اندر حضرت موسا علیہ السلام کا جو قصہ ہے جادوگروں کے ساتھ انہوں نے اپنی لاٹیاں پھینکی ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی وہ سانپ بن گئی پھر حضرت علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ بھی ایک سانپ بن گئی اور اس سانپ نے باقی سب سانپوں کو نگل لیا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو جادوگروں نے لاٹیاں پھینکی تھی وہ سانپ بن گئے قرآن نے صرف یہ کہا کہ ایسا محسوس ہوا ایسا لگا کہ جیسے وہ سانپ حضرت علیہ السلام بہرحال ایک نبی ہے پھر یہ بھی ہے کہ اگر بالکل اثر نہیں ہوتا تو یہاں پہ یہ ذہن میں رکھیں دو باتیں ایک تو یہ کہ کبھی بھی اگر نبی پہ کوئی اثر ہوگا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی حکمت جس سے امت کی تربیت مقصود ہو وہ ضرور ہوگی ٹھیک وہ بہت عارضی ہوگا اور وہ کبھی جسے کہتے ہیں سویر نہیں ہوگا شدید نہیں ہوگا بہت معمولی سا بس کیفیت کی حد تک ہوگا اگر ممکن ہے تو تو یہ کہنا کہ زکام کی سی کیفیت ہے یہ بات سمجھ میں آتی زکام کی سی کیفیت کو ایسی خاص کیفیت نہیں اسے کیا فرق پڑتا ہے نہ آپ کے سوچ پہ فرق پڑتا ہے نہ آپ کے کوئی جسمانی خدا نخاثر کو اثر پڑتا ہے نہ آپ کے کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا اور کیوں تاریخ ہوئی اگر تاری ہوئی تو امت کی تربیت مقصود تھی کہ آپ کو سورہ الفلق دے دی گئی ہے سورہ الناس دے دی گئی ہے آپ اس کی تلاوت کریں گے تو وہ بھی کیفیت ختم ہو جائے گی تو جو ایسی چیزیں انبیاء سے ہمیں نظر آتی ہیں انبیاء پہ جن کا تعلق بشری کمزوری کے ساتھ ہے ان کے پیچھے ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا مقصد ہوتا ہے کہ امت کی تربیت ہو سکے اور امت کو پتہ چل سکے کہ ایسی کوئی کیفیت اگر ہو جاتی ہے تو ہم نے کرنا کیا ہے اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت اس کی کوئی حقیقت عام طور پر ہوتی نہیں ہے اور یہاں پہ بھی میں نے ارض کیا کہ دو ہی طرح کی آئی ہیں ایک ہلکا سا وسوسہ کہ شاید میں گیا تھا ملنے یہ شاید میں نہیں گیا تھا ملنے اس سے زیادہ کوئی کہیں بات ثابت نہیں ہوتی ہے اس سے یہ کہہ دینا کہ آپ پہ جادو کا اثر ہو گیا تھا یہ میرے خیال میں زیادتی ہے یہ نہیں ہمیں کہنا چاہیے میں میرا ایمان نہیں ہے کہ آپ پہ جادو کا اثر ہوا تھا میرا ایمان یہی ہے کہ جادو کیا گیا یہ بات ثابت ہے لیکن جیسا کہ بہت سے لوگوں نے تاریخ میں اس بات کا انکار کیا ہے تو آپ پہ اثر ہوا اور انہوں نے کہا بھی اگر کوئی بات ہے تو بس اسی حد تک ہے کہ تھوڑی سی زکام کسی سی کیا تھا تھوڑا سا کبھی کبھی محسوس ہو جاتا تھا کہ شاید میں کے پاس گیا ہوں ان سے مل کے آیا لیکن بس اس سے زیادہ کچھ ہے تو اس کو یہ کہنا کیونکہ نبی پہ اگر جادو کا اثر ہو جاتا ہے تو یہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ نیک بندوں پہ کو بہکا نہیں سکتے جادو کا اثر تو بہت دور کی بات ہے کیونکہ بھارت جادو کا اثر بھی ہے تو شیطان کے ذریعے نکلا ہے اچھا پھر ایک اور نقطہ بھی ذہن میں رکھے میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا تھا لیکن میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر بڑا واضح طور پہ ذکر کیا ہے کہ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو یہ بھی میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اذن اللہ کا ہوتا ہے تو جادو اثر کرتا ہے اور اگر اللہ کا اذن ہوا ہے اور جادو نے اثر کیا ہے تو پھر ہمیں اس پہ سوچنا پڑے گا کہ بھئی اللہ کی طرف سے اس چیز کا اذن کیوں ہوا ہے اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اللہ کی طرف سے اذن ہونے کی صورتوں میں کیا صورت ہو سکتی ہے ایک صورت ہمارا امتحان ہو سکتا ہے ایک صورت ہمارے کسی عمل کی سزا کے طور پہ وقتی طور پہ کوتاہی کے جواب میں کچھ اثر کا ہونا ہو سکتا ہے اور ان دونوں صورتوں میں اصل میں کثرت کے ساتھ استغفار کی ضرورت ہے کثرت ساتھ اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے زیادہ نوافل کی ضرورت ہے زیادہ قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا آپ جیسے وہ جو میں نے بات کی تھی الماضری کہتے ہیں کہ مبتدین نے اس حدیث کا انکار کیا ہے کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ حدیث منصب نبوت کی توہین ہے اور اس میں شکو کو شبہات پیدا کرتی ہے اور اسے درست ماننے سے شریعت پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے اور ہو سکتا ہے یہ کہہ دینا کہ ہے تو اس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو خیال ہوگا جبرائیل امین آئے تھے یہ بھی لکھا ہے انہوں نے حالانکہ وہ نہ آئے ہوں یا آپ کی طرف وہی ہوئی ہے حالانکہ وہی نہ ہوئی ہو یہ تو بڑی شدید خطرناک بات ہے شریعت کے معاملات میں دیکھا جائے تو بہت شدید معاملہ جو ہے وہ اس میں گڑبڑ ہو جاتا ہے اور وہ آپ کہتے ہیں کہ جو مطلب روایات ہیں معجزات ہیں اور وہ ساری چیزیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ تبلیغ وحی کے سلسلے میں معصوم تھے ظلم صلی اللہ علیہ وسلم اور سچے تھے آپ کے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم عصمت جب معجزات اور کبھی دلائل سے ثابت شدہ حقیقت ہے تو اس کے خلاف جو بھی بات ہوگی وہ بے جا تصور کی جائے گی ایک خیال یہ بھی میں ذاتی طور پہ اس بات کا حامی ہوں میں بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا میں یہ مانتا ہوں کہ جادو کیا گیا لیکن جادو کا آپ پہ اثر ہوا میں یہ بات نہیں مانتا کیونکہ یہ میرے نزدیک براہ راست قرآن سے دیے گئے کئی اشارات سے متاثر متصاد میں ہاں اس حد تک میں بھی تسلیم کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے زکام سی کیفیت ہوئی ہے ٹھیک ہے ہے مان لیتے زکام کیفیت ہوئی لیکن اس سے کسی قسم کا کوئی اثر ہمارے یہاں تو جب اثر ہوتا ہے تو بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں نا ذہن صحیح کام نہیں کر رہا اور کوئی معاملات معاملات میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے میرا ماننا یہ ہے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی کوئی چیز نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ ہو سکتی تھی چاہے جتنا ہی سخت جادو ہوتا اور یہ جو معمولی سی زکام کی سی کیفیت کی بھی بات ہے یہ بات بھی صرف امت کی تربیت کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقینی طور پہ اس کا بھی اذن دیا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے امت کو پتہ چل جائے کہ آپ کو مسئلہ ہو آپ سورہ حلق پڑھیں سورہ ناس کا دم کریں اور انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے اس سے زیادہ کہ یہ کہنا کہ آپ پہ جادو ہوا ہے میں اس بات سے انکار کرتا ہوں ہاں سورہ البقرہ کی آیت ہے اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ وہ یعنی جادوگر کسی کو جادو کے ذریعے نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے کہ اللہ کا عزم تو کسی جن میں کسی شیطان میں کسی منفی قوت میں کسی عامل میں کسی جادوگر میں یہ قوت نہیں ہے کہ وہ اگر آپ اچھے مسلمان ہیں تو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ماسوائے اللہ کا عزم ہو گیا ہے تو پھر وہی بات ہے کہ پھر اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے نہ اس کی نہ کہ اس کے کہ ادھر ادھر جاتے پھر ہم خام ایمان کو اور زیادہ ایمان سے جو ہے وہ کو خطرے میں ڈالتے پھر اچھا اسی طرح اب اسی زمین میں ایک چھوٹی سی بات اور آ جائے ہمارے آج کل بہت زیادہ ٹیلی ویژن پہ بھی اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں جس کے اندر ایسٹرالوجی استعمال ہو رہی ایسٹرالوجی جو ہے اس میں ستاروں کا حساب کتاب چلتا ہے جی آپ مریخ کے گھر میں ہے اور پتہ نہیں جوہل ہے اور ہے اور اس اس قسم کی باتیں پہ بڑی واضح طور پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے روایت ہے ان کی حضور مزم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا پھر وہ ستاروں کے علم میں جتنا آگے جائے گا اتنا اس کے جادو کے علم میں اضافہ میں رکھیں اسی طرح ایک اور روایت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے فال نکالی یا اس کے لیے فال نکالی گئی اس کی مرضی سے فائل نکالی گئی اور جس نے غیب کو جاننے کا دعویٰ کیا میں بتا دوں گا جی آگے کیا ہونے والا ہے فلاں شخص بتا دیتا ہے کہ اس کو آگے کیا پت ہوگا آپ کے ساتھ اس قسم کی گفتگو دعویٰ کیا یا وہ غیب کو جاننے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس گیا اور جس نے جادو کیا یا اس کے لیے جادو کیا گیا آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی مجھے اور جب ہم میں سے نہیں ہے تو کہہ دیا تو اس کا کیا مطلب ہے آپ سب سمجھدار ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے تو کچھ لوگ تو کہتے ہیں قرآن سے فال نکالتے ہیں تو دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو چیز یہ معاملہ جو ہے نا مستند مشائق سے تو کم از کم میں نے نہیں ثابت ہے ہاں جی ایسی کوئی چیز چونکہ باقاعدہ کسی ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے نہیں آئی ہے ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مشائق نے اگر کسی کتاب میں کسی چیز کا تذکرہ بھی کر دیا ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ جو بات چیز انہوں نے تذکرہ ہوا ہے اور دیکھی ہے لکھی ہے وہ شاید اس کی حمایت بھی کر ہے یہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی جب جی، پتھروں پہ بات کی تھی کہ اگر کسی نے تذکرہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مانتا بھی ہے کیونکہ بہت سے محدثین نے اپنی کتابوں میں ایسی روایات بھی درج کی ہیں جس کو انہوں نے خود بات میں کہا کہ یہ جھوٹی ہے تو درج کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو مانتے بھی ہیں بہت سی چیزیں درج اس لیے بھی کی جاتی ہیں کہ ایک اویئرنیس پیدا کر دی جائے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی یہ بھی ایک چیز ہے جبکہ یہ چیز درست نہیں ہے یہ اہم بات ہے اچھا جی اب آتے ہیں اچھا دم کرنا یا دم کرانا یہ حدیث سے ثابت ہے اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے ہاں لیکن یہ کہ دم کس چیز کا ہوگا الہیہ کا ہو سکتا ہے قرآن کی کسی سورت کا قرآن کی آیات کا ہو سکتا ہے اس پہ جو کہا گیا ہے جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں وہ دم جو اللہ کے کلام پر یا اسما اللہ جو اللہ کی صفات ہے اس اس پر مبنی ہو ہو وہ دم جو عربی زبان میں اور کے معنی بھی واضح اور مشہور ہو یعنی شریعت شریعت کے مطابق ہو اچھا تیسرا نقطہ بڑا ہے میں جلال الدین سیوتی ہیں میں اگر کہہ رہا تو ابھی مجھ پہ بھی فتوا لگ جائے گا وہ یہ کہتے ہیں کہ دم کرنے والا اور کرانے والا یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ دم فی نفس ہی کوئی با اثر چیز نہیں ہے بلکہ سارا معاملہ اللہ سے ہے اگر اللہ نے چاہا تو اثر ہوگا اور آخری فیصلہ کن بات جو ہے حدیث رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے وارد ہوئی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک شریر جنوں سے اور انسانوں کی نظر بد سے اور سے ان دونوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ سورہ سورہ الفلق اور ناس نازل ہو گئی ہاں روایت ایک یہ بھی ہے کہ جس میں کہا کہ جب یہ نازل ہو گئی تو آپ نے باقی ساری کلمات چھوڑ دیے اور صرف سورہ الفلق اور سورہ ناس کا دم شروع کر دیا یہ بھی روایت میں درج ہے بات اچھا اب ہم نے کہا تھا کہ میں بات کروں گا تعویذات جائز ہے یا تعویذ ناجائز اچھا میں اس کو اس طریقے سے آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ پہلے تو میں بات کروں گا ان لوگوں کی جو تعویذ کو شرک یا حرام یا ناجائز مانتے ہیں وہ کیوں مانتے ہیں پھر میں بات کروں گا وہ لوگ جو تعویذ کو جائز کہتے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں اور پھر میں اپنی رائے دوں گا یہ میں بات پہلے واضح اس لیے کر رہا ہوں کہ اکثر ہمارے یہاں طریقہ کار لوگوں کا پایا جاتا ہے کہ جب بات شروع ہوتی ہے تو پہلی بات پوری ہونے سے پہلے ہی آدھی بات سے ایک نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں کہ اچھا ان کا یہ مطلب ہے اور وہ پھر وہ اگر وہ ان کی حمایت میں ہے تو بات سنتے ہیں ورنہ وہی بات ختم کر دیتے ہیں کہ یار یہ ویڈیو چل رہی ہے بند کر دو یہ آڈیو چل رہا ہے بند کر دو تو بندہ غلط ہے میں نے پہلے واضح کر دیا کہ پہلے میں صرف یہ بات کروں گا کہ لوگ اس کو شرک ایک گروہ کیوں کہتا ہے پھر میں بات کروں گا کہ جو شرک نہیں کہتا اور اس کو جائز کہتا ہے وہ کیوں کہتا ہے اور پھر میں اپنی رائے بھی آپ گا اچھا سب سے پہلے تو یہ میں عرض کر دوں کہ جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں اس کے پیچھے کچھ احادیث ہیں جس میں ابن ماجہ کی بھی احادیث موجود ہیں اس میں ابو داؤد میں بھی احادیث موجود ہیں احمد بن حنبل آپ کی جو کتاب احمد ہے اس احمد اس میں بھی ہیں اور ان کا جو وہ جیسے کہتے ہیں سمری ہے وہ یہی ہے کہ تعویز اور ڈونا جو ہے وہ شرک ہے روایت موجود ہے اسے انکار نہیں کیا جا سکتا روایت موجود ہے بلکہ امام احمد بن حمبر رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ ایک شخص تھا جس کے گلے میں اس نے پہن رکھا تھا تابیز تو حزرکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت قبول نہیں کی تھی اور جب آپ نے ناگواری کا اظہار کیا تو اس نے پھینچ کے اس کو توڑ کے پھینک دیا تو تب آپ نے اس سے بیعت قبول کی ایسی بھی روایت موجود ہے تو ایسی روایات موجود ہیں جن روایات پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ شرک ہے یہ حرام اور ایک دلیل بھی دیتے ہیں دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ اس سے انسان کا عقیدہ اللہ کی ذات کی بجائے اس تعویز پہ پکا ہو جاتا ہے اچھا پہلے تو میں اس دلیل کی بات کرتا ہوں پھر میں روایات کی بات کرتا ہوں اچھا جہاں تک تو بات ہے کہ تعویز پر انسان کا ایمان ہو جاتا ہے اور اللہ کی ذات کی بجائے وہ تعویذ پر اپنا عقیدہ جو ہے وہ بنیاد اس کی بنا دیتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دلیل تو پھر ہر چیز کے لیے ہو سکتی ہے دمکیے پانی کے لیے بھی ہو سکتی ہے دوا کے لیے بھی ہو سکتی ہے ایک آدمی کا عقیدہ ہو جائے گا جی میں پیراسیٹامول کھاتا ہوں پیراسیٹامول سے بخار ٹھیک ہوتا ہے اور وہ یہ کہے گی جی پیراسیٹامول میں یہ خصوصیات ہے یہ بے شک ہے اور اگر کوئی یہ کہے جیسے ابھی جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کا قول میں کیا کہ عقیدہ کیا ہو کہ دم فی نفس ہی کوئی با اثر چیز نہیں ہے اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر نہ دم سے شرک پیدا ہوتا ہے نہ تعویذ سے شرک پیدا ہوتا ہے میں دلیل کے ابھی جواب دے رہا ہوں میں ابھی اپنی رائے نہیں دے رہا نہ تعویذ سے عقیدہ پیدا ہوتا ہے نہ کسی دوا سے کوئی ایسا عقیدہ پیدا ہوتا ہے شرط کیا ہے کہ انسان کا ایمان یہی ہو کہ جو شفا ہے وہ اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہے اور یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے اس چیز میں نہیں ہے یہ چیز اس کو سبب اختیار کرے سبب مانے لیکن وہی بات کہ وہ یہ نہ رکھے کہ یہ فی نفس ہی اس کے اندر کوئی چیز ہے ایسی کوئی چیز اچھا اور جو لوگ اس کا جواب دیتے ہیں یعنی جو مانتے ہیں سب سے پہلے تو وہ یہ جو روایات ہے جس میں یہ احمد بن حنبل کی بھی روایت ہے کہ بیت قبول نہیں کی وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بیت جب قبول نہیں کی تو وہ شخص اصل میں اسلام قبول کرنے آ رہا ہے اس نے جو گلے میں پہنا ہوا ہے وہ اللہ کے کلام پر مبنی تو بہرحال نہیں ہوگا تبھی تو وہ اسلام قبول جب کرنے آ رہا ہے تو آپ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا کیونکہ اس کے گلے میں جو جو چیز تھی وہ غیر اسلامی اور اس میں ممکن ہے کہ شرک پر مبنی بھی بات ہو کوئی پرانے بتوں سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ ہو ایسی بھی کوئی چیز ہو یہ ممکن ہے اور بلکہ جو باقی ہے وہ تعویذ کے حرام ہونے کی روایات ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ ساری روایات ہم مانتے ہیں لیکن ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری روایات شرکیہ چیز گلے میں ڈالنے کے لیے ڈالنے سے متعلق ہے اور جو ایسی روایات ہے جس میں اتروا دیا وہ ساری چیزیں یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو مسلمانوں سے مطلب اسلام قبول کرنے سے پہلے والی ہے اور دم کے معاملے میں بھی وہ ایسی ہی پھر ایک چیز لے کر آتے ہیں ایک روایت کے مطابق صحابی نے کہا کہ ہم فلاں فلاں چیز جو ہے وہ رکی کیا کے لیے استعمال کرتے تھے تو آپ نے کہا مجھے لا کے دکھاؤ کیا ہے اگر اس میں کوئی شرکیاں نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پھر بات دم پہ بھی آ سکتی ہے تو مسئلہ دم کا نہیں ہے مسئلہ تعویز کا نہیں ہے مسئلہ ان الفاظ کا ہے جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں اگر وہ الفاظ جو ہیں وہ, وہ غیر اسلامی ہیں غیر شرعی ہیں شرکیاں ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہ چیز حرام ہو جائے گی چاہے وہ دم ہے چاہے وہ تعویذ ہے چاہے وہ دھاگا ہے چاہے وہ جو مرضی ہے ان کی دلیل یہ ہے اور پلس اس کے ساتھ وہ ایک اور کام کرتے ہیں وہ ایک اپنی طرف سے اور روایت بھی لاتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کی یہ روایت ہے ابن کثیر علیہ رحمت نے اپنی تفسیر کے اندر سورہ المؤمنون کی آیت غالباً ستانوے ہے جس کے اندر یہ روایت انہوں نے پیش کی ہے اس روایت کو ابن کثیر نے بیان کیا ہے ترمزی نے بیان کیا ہے ابو داود نے بیان کیا ہے احمد بن حنبل نے بیان کیا ہے ابن ابی شیبہ نے بیان کیا ہے حاکم نے بیان کیا ہے بےحقی نے بیان کیا ہے نسائی نے بیان کیا ہے بغبی نے بیان کیا ہے منظری نے بیان کیا ہے رازی نے لکھا ہے نووی نے لکھا ہے زہبی نے لکھا ہے ابن قیم نے لکھا ہے شوکانی نے لکھا ہے وغیرہ وغیرہ مطلب بہت زیادہ لوگوں نے اسے بیان کیا ابن قیم نے بھی اس کو لکھا ہے ابن قیم جو ہے وہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں اور ابن تیمیہ اور ابن قیم دونوں کو علماء اہل حدیث بہت بڑا مقام دیتی ہیں اور کچھ ایک گروہ ہے علماء دیوبند کا وہ بھی بہت بڑا مقام دیتا اور ان کو شیخ لکھتا ہے ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگاتا ہے ان کے نام کے ساتھ تو انہوں نے ابن قیم نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے یہ بھی ذہن میں اس روایت کے مطابق عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا دستور یہ تھا کہ جو ایک دعا لکھی ہے یہ دعا ہے کہ جو ہوشیار چھوٹے بچے تھے جو ہوشیار بچے تھے ان کو تو وہ سکھا دیتے تھے تاکہ وہ خود پڑھیں اور جو چھوٹے بچے تھے ان کے گلے میں لکھ کے ڈال دیتے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت موجود ہے اس روایت سے یہ پتا چلا کہ تعویذ جو ہے وہ جائز ہے اچھا اب نقطہ یہ ہے کہ ادھر بھی حدیث موجود ہے نقطہ یہ ہے کہ ادھر بھی حدیث موجود ہے اب یہ جو روایت ہے اس روایت کو اتنے سارے لوگوں نے بیان کیا اور بھی لوگوں نے کچھ بیان کیا اس کی بنیاد پہ ابن تیمیہ نے جو ہے ابن تیمیہ ابن قیم دونوں نے کے استعمال کا جواز مانا ہے ابن تیمیہ کے فتح میں لکھا ہوا ہے لیکن شرط کیا لگائی ہے کہ اسمان آیات قرآن اس قسم کی مطلب خالص اور اگر دونوں نہیں ہیں تو جو الفاظ ہیں وہ کنفرم وہ جسے کہتے ہیں نا غیر شرکیہ الفاظ ہوں اور کوئی غیر اسلامی الفاظ نہ ہو کوئی مبہم الفاظ نہ ہو جن کا پتہ نہ ہو یہ لفظ کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے جیسے وہ میں نے ریکھی کے معاملے میں عرض کیا تھا کہ یہ symbol of power symbol of power کیسے ہے یہ کنفرم ہو جائے بات پھر بات کریں نا اگر صرف اس لیے سمبل آف پاور ہے کہ ہمارے ریکی کے استاد نے یہ بتایا ہے اور ان کو ان کو استاد نے بتایا ہے اس طرح بات نہیں چاہیے کوئی مضبوط سند ہونی چاہیے حدیث کے جو علم ہے اس کے مطابق جس سے ہمیں پتا چلے کہ یہ فلاں شیخ نے کہا ان کو فلاں شیخ نے بتایا ان کو فلاں شیخ نے بتایا یہ مستند سند ایک ہونی چاہیے صحیح سند تو پھر ہم کہیں گے کہ ہاں یہ الفاظ ٹھیک ہے ہمارے ایک دوست ہیں کراچی میں کہنے لگے کہ جو ان کی والدہ کی ایک پرانی سہیلی تھی وہ آ کے کہتی تھی بیٹا مجھے تاویز لکھ دو بس وہ کہتے تعویز دو میری بچی کی شادی نہیں ہو رہی تعویذ لکھ دو انہوں نے بڑھا کہا کہ آٹی میں مجھے نہیں آتا تعویذ لکھنا میں کوئی ایسا اس کے بارے میں علم نہیں رکھتا نہ میں جانتا ہوں لیکن وہ پیچھے پڑی ہوئی تھی وہ تو مانی نہیں رہی تھی کہ نہیں بچے مجھے پتا ہے تم لکھ سکتے ہو وعلیکم السلام تم لکھ سکتے ہو جی ماں مجھے نہیں آتا لکھنا تعویذ میں کوئی تعویذ تعویذ نہیں کرتا نہیں نہیں تم لکھ سکتے ہو مجھے کہتا ندیم بھائی میں بہت تنگ ایک دن آ گیا تو میں نے ایک سادے کاغذ پہ لکھا یا اللہ اس بچی کی شادی جلدی سے ہو جائے آمین اور بند کر کے تعویذ بنا کے میں نے کہا کہ یہ بچی کے گلے میں ڈال انہوں نے جا کے بچی کے گلے میں ڈال دیا وہ اللہ کی کرنی ایسی ہوگی ایک ہفتے کے اندر اندر رشتہ آ گیا میں نے اس کو کہا میں نے کہا پھر آنٹی تو بڑی پکی ہو گئی ہوں گی کہ تم تو بہت زبردست قسم کے تعویذ لکھ سکتے ہو مجھے کہتا ہے ندیم بھائی سچی بات ہے میں نے صرف یہ لکھا تھا کہ اللہ اچھا اب میں ابھی اس پہ بحث پہ نہیں آ رہا کہ میں اپنی رائے ابھی تک نہیں میں نے دی ابھی میں دونوں کے آپ کو وہ آرگومنٹس دے رہا ہوں دونوں کے دلائل دے رہا ہوں میں اپنی رائے ابھی دیتا ہوں تھوڑی دیر میں کہ میں کیا سمجھتا ہوں اچھا اچھا تو اب اگر تھوڑی دیر کے لیے زیوم اس ان لوگوں کی طرف سے سوچیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تعویذ ہے تو ان کے حساب سے دیکھا جائے تو پھر یہ لائن لکھنے میں گزارش نہیں کیونکہ اس میں کوئی غیر شکیہ بات نہیں ہے آپ نے اللہ حدیث کو مخاطب کیا ہے دعا کی ہے لیکن دعا آپ نے بس یہ کہ کرنے کی بجائے دی ہے اللہ نے قبول کی اللہ قبول کرنے والی ذات ہے وہ نہ کرے تو بھی بے نیاز ذات ہے اچھا اب اس پہ میں عرض کروں کہ اسی روایت کو بیان کر کے ابن قیم نے بھی حمایت کی ہے شرط وہی لگائی ہے ابن تیمیہ نے بھی حمایت کی ہے شرط یہی لگائی ہے نووی نے بھی حمایت کی ہے شرط یہی لگائی ہے کہ جی وہ غلط قسم کی چیز بس جو ہے نا وہ نہیں ہونی چاہیے اچھا لطف کی بات ہاں یہ بڑی دلچسپ بات نذیر احمد دہلوی صاحب بر صغیر پاکستان ہند وغیرہ یہ جو پورا ہے بر صغیر پاک و ہند سب کانٹیننٹ بھی انگریزی میں کہتے ہیں یہاں پہ علماء اہل حدیث حدیث کی جو سند ہے وہ نذیر احمد دہلوی صاحب تک پہنچتی ہے ایک مولوی نذیر احمد وہ ہیں جو ڈپٹی نظیر احمد جن کی ہاں جی۔ کتابیں ہیں وہ ان کے شاگرد تھے اچھا، اچھا،, اچھا،, اچھا اچھا وہ ان کے شاگرد تھے وہ بھی اسی مکتبہ فکر ہیں وہ ان کے شاگرد تھے یہ ان کے بھی استاد ہیں ہاں۔ اتفاق سے استاد کا نام بھی نذیر احمد دہلوی ہے اور جو شاگرد ان کا نام بھی نذیر احمد ہے ایک شاگرد مطلب اور بھی شاگرد ہیں جی۔ ان کے تو نذیر احمد دہلوی جو ہیں یہ اور میں پچھلے دنوں ایک مجھے اتفاق ہوا ڈاکٹر پتہ نہیں دلی اس نام ہے کیا نام ہے ان کا ایک علوم الحدیث کا کورس تھا اس کا ایک لیکچر سننے کا اتفاق ہوا یہ الہدا انٹرنیشنل کو لیکچر وہ ان کا ہے اس میں جو انہوں نے ٹیکسٹ بک استعمال کیا وہ ٹیکسٹ بک میں نے وہ جسے کہتے ہیں ارینج کروا لی وہ آ گئی میرے پاس ٹیکسٹ بک وعلیکم السلام و اللہ کیسے اچھا جی۔ اچھا اب وہ میں نے ٹیکسٹ بک منگایا اچھا اس ٹیکسٹ بک پہ آپ نے پڑھی ہوگی کہتے ہیں تو میں آپ کو اس میں سے وہ پڑھ کے بھی دکھا دیتا ہوں نذیر احمد دہلوی صاحب کے نام کے ساتھ ایسے بات ہے کہ بیان سے باہر شیخ الکل الکل اس قسم کے القابات ہیں بڑے زبردست قسم کے ان کے فتوا نظیری فتوا نظیریا کے اندر انہوں نے لکھا ہے تعویذ لکھ کر گلے میں ڈالنا جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے بعض تابعین نے اس میں اختلاف کیا ہے لیکن صحیح یہی ہے کہ جائز ہے اب یہ ہمارے یہاں کے غیر مقلد اہل حدیث جو علماء ہیں ان کی سند لوکل کے سب سے اوپر جو بندہ ہے اس کا فتوا ہے فتوا نظریہ کے اندر جلد سوم میں لکھا ہوا ہے اب میں سارے جو بتا رہا ہوں یہ سب اہل حدیث علماء کی آپ کو میں پیش کر رہا ہوں عبد الرحمان مبارک پوری جو ہیں وہ بھی گلے میں تعویذ لٹکانے کے جواز کے قائل ہیں اور آپ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کا یہ اچھا یہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ عبداللہ بن عمر ہے یا عبداللہ بن عمر ہے بہرا حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اپنے بالغ بچوں کو یہ کلمات سکھاتے تھے اور نابالغ بچوں کے لیے ان کلمات کو ایک کاغذ میں لکھ کر ان کے گلے میں لٹکاتے تھے روا ابو داود ولطر یہ بھی اچھا اس روایت کے تحت انہوں نے احادیث کی جو شرح کی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جس تعویذ میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہو یا قرآن کی کوئی آیت لکھی ہو یا کوئی دعا لکھی ہو ایسے تعویذ کا بالغ لڑکوں کے گلے میں لٹکانا درست ہے حالانکہ جو روایت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو سمجھدار نہیں تھے ان کے گلے میں لٹکاتے تھے جو سمجھدار تھے ان کو سکھاتے تھے لیکن انہوں نے کہا جی بالغ کے بھی ٹھیک ملا علی قاری الحنفی وہ ان کی جو شرح ہے اس کی مشکات المسابی کی یہ شاید مشکات کی ہے وہ اس میں لکھتے ہیں کہ یہ اصل ہے ان تعویذات کے لٹکانے میں جس میں اسما اللہ کے لکھے اچھا اسی طرح نواب صدیق حسن خان انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا جس کا ترجمہ کتاب تعویذات ہی ہے اس کا نام یہی ہے اس کا اسی طرح عبداللہ روپڑی بھی جو ہیں وہ بھی تعویذات وغیرہ جو ہے وہ کیا کرتے تھے اسی طرح حافظ عنایت اللہ اثری جو ہیں عبد الکریم صاحب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حافظ عبداللہ روپڑی جو ہیں وہ ان کے لیے زیارت کے لیے ہم گئے تو موصوف اس وقت تعویذات اور جھاڑ پھونک میں مشغول تھے اور بہت سی ضرورت مند خواتین پاس کے کمرے میں جمع تھیں ایک ایک کر کے پاس جاتی اور ازالہ حاجت کے بعد گھر کو روانہ ہو جاتی تقریباً دو گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہا اور ہم مسجد کے اندر بیٹھے رہے اسی طرح غیر مقلد عالم ہیں ابو الحسن افغانی ان کے پاس بھی تعویذات لکھوانے والوں کی ایک بھیڑ جمع رہتی تھی یہ اہل حدیث اور سیاست کے حوالے سے یہ کتاب کا نام ہے نذیر احمد رحمانی جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آخری عمر میں آپ بھونپری کی اب یہ پتہ نہیں کون سا ہے بھونری بھونری بھونری یا ہے شاید کوئی علاقہ ہے کہ ایک مسجد کے حجرے میں مقیم ہو گئے تعویز لکھانے والوں کا تانتا بندہ رہتا تھا خلق خدا نے ان سے بڑا فیض پایا یہ سارے اہل حدیث غیر مقلد علماء ہیں ان کے اکابرین تعویز کے قائد ہیں علماء دیوبند میرے پاس اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب پڑھی ہوئی ہے غالباً نام قرآنی اس کا نام ہے جس کے اندر بہت سے یہ مسئلہ ہو تو یہ سورت پڑھیں یہ آیت پڑھیں اتنی دفعہ پڑھیں فلا وقت پڑھیں اور بہت سی جگہوں پر لکھا اس کو کاغذ سے لکھ کے گلے لٹکا علماء دیوبند بھی اکابرین تسلیم کرتے ہیں آج کوئی مانتا یہ نہیں مانتا وہ علیحدہ بات رشید احمد گنگوہی صاحب جو علماء دیوبند میں ذرا زیادہ سخت مزاج کے مشہور ہیں ان کے کئی ایسے تعدیزات کے عکس میرے پاس موجود ہیں کہ سچی بات ہے میرے جیسا بندہ بھی ایک دفعہ ہل جاتا ہے کہ یار یہ تعویذ مطلب ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ بھی قرآن آیات اسما وغیرہ چلو ٹھیک ہے وہ تعویذ دے کے بندہ کہتا ہے اچھا یہ رشید احمد رشید احمد گنگوئی نے لکھے ہیں تعویذ اچھا ہے ٹھیک ہے کہتے تو مان لیتے کیونکہ ان کے مزاج سے میل نہیں کھا رہی وہ چیز میچ نہیں ہو رہا اور علماء بریلی تو ساری مانتے ہیں وہ تو بات ہی ختم ہے نا اس کو چھوڑ گیا اچھا اب اس ساری گفتگو کے بعد اب میں عرض کرتا ہوں میری رائے کیا میں اب اس طرف ہوں اچھا اس میں ایک اور نقطہ بھی عرض کریں صحابہ میں بھی اس میں وہ اختلاف رائے اچھا ہاں صحابہ میں بھی اختلاف رائے یہ بھی میں عرض کر دوں جیسے مثال کے طور پہ عبداللہ عمر میرے خیال پھر عبداللہ بن عمر ہوں گے ہاں جی عبداللہ بن عمر کے مطابق تو قرآن کی آیات یا اللہ کے اسماء الحسنہ پر جو تعویذ مشتمل ہیں وہ جائز ہیں البتہ وہ تعویذات جو شرکیہ کلمات پر مشتمل ہو وہ ناجائز ہیں لیکن ابن مسعود اور ابن عباس ادوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ صحابی ہیں آپ کی روایت کے مطابق تو یہ تعویذات جو آیات اور اسماء والے ہیں یہ بھی ناجائز تو مطلب صحابہ میں بھی اختلاف رائے ہے اب عبداللہ ابن عباس اور ابن مسعود یہ جو ہے یہ ناجائز کہہ رہے ہیں تو صحابہ میں بھی اس بات پہ اختلاف ہے جو ناجائز کہہ رہے ہیں وہ قرآن آیات والے کو بھی ناجائز کہہ رہے ہیں اچھا جی ذہن رکھیں صحابہ میں بھی اختلاف ہے اختلاف رائے پایا جاتا ہے اچھا وجہ کیا بیان کی جاتی ہے وجہ بہت سی وجوہات بیان کی جا رہی ہیں جس میں سے ایک بڑا اہم نقطہ ہے یہ نکتہ قابل غور ہے ویسے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تعویز اسما کا گلے میں پہنا ہوا ہے تو اس کے ساتھ آپ واش روم جائیں گے اس پہ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ گلے میں آیا آپ نے لٹکائی ہوئی ہے اور آپ اس کو پہن کے واش روم جائیں گے تو یہ کلام کی گستاخی ہے وہ یہ بھی ایک نقطہ ہے اس کے علاوہ اور بھی نقطہ ابن ابی حاتم کی ایک روایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کی گردن پہ دم کیا ہوا دھاگا دیکھا آپ نے دھاگا کاٹ دیا اسی طرح آپ ایک شخص کی تیمارداری کے لیے گئے اس کے بازو میں دھاگا دیکھا آپ نے اسے کاٹ کر پھینک دیا اور یہاں تک فرمایا کہ اگر تو اس کو پہنے میں فوت ہو جاتا تو میں تیری نماز جنازہ بھی نہ پڑھتا امام احمد بن حنبل تعویز کے ناجائز ہونے یہ جی میں بتا دوں اور بلکہ جب آپ کا انتقال ہوا اور غسل کے لیے جب تمیز اتاری گئی تو یہاں پہ تعویذ بندھا ہوا تھا تو صاحبزادے گھبرا گئے ہو کر لگے گی کہ ایک چیز کے والد صاحب ہمیں پتہ کہ حق میں نہیں ہے ان کے یہاں پہ لگا ہوا یہ تو ساری جسے کہتے ہیں نا سارے ہمارے عقیدے کی اور ہمارے وہ بنیاد ہل جائے گی تو اس کو کھول کے دیکھا تو اندر موئے وہ مارے تھا تو ان کے صاحبزادے نے پھر کہا الحمدللہ للہ یعنی منہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جیسے صحابی ٹوپی میں سی کے رکھا ہوا تھا غالب الخالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو وہ آپ کے جو ذاتی جیسے منہ مبارک وغیرہ ہے اس پہ اعتراض نہیں تھا انہیں لیکن ویسے تعویز پہننے پہ اعتراض تھا اچھا جی حافظ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے رب اپنے مولا اپنے الہ اس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے جو ہر چیز کا مالک و مختار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اس کی حفاظت اپنے ذمے لے لیتا ہے اور ہر شر سے اس کو محفوظ رکھتا ہے اور اس سے محبت کا سلوک کرتا ہے تو حضرت وحب بن بمبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا خراسانی کو ایک حدیث قدسی سناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو وہی بھیجی کہ مجھے اپنی عزت اور عصمت کی قسم ہے کہ میرے بندوں میں سے جو شخص مخلوق کو چھوڑ کر میرے ساتھ دلی تعلق قائم کرے گا ایسے شخص کے خلاف اگر ساتوں آسمان زمین اور اس میں بسنے والے سازش کرنا چاہیں تو میں اس کے بچاؤ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دوں یہ تفسیر ہے سورہ الطلاق آیت نمبر دو کی جس میں یہ انہوں نے درج کیا ہے لیکن اگر اس نے مجھے چھوڑ کر مخلوق کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی کوشش کی تو میں تمام قسم کے اسباب و ذرائع ختم کر دوں گا اور زمین اس کے پاؤں کے تلے سے نکال دوں گا اور پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کس وادی میں جا کر تباہ ہوتا ہے اب وہ جیسے پتھروں کی بات ہو رہی تھی اور وہ اس کے حوالے سے بھی ایک روایت کو دیکھا کہ اس نے انگلی میں پیتل کا چھلا پہنا ہوا تھا آپ نے پوچھا یہ کیا اس نے بتایا کہ یہ بیماری کی وجہ سے پہنا ہوا ہے فرمایا اتار دے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ کمزوری اور بیماری بڑھا دے گا اگر اس چھلے کو پہنے میں تجھے موت آ گئی تجھے کبھی نہیں جاتا تو اس طرح کی بہت سی روایات ہیں جس کی بنیاد پر جو اس کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں وہ اس کی مطلب بنیادی وجہ جو ہے نا وہ یہ کچھ روایات ہے اچھا اب میں اپنی رائے کی طرف آتا ہوں اچھا بات سب سے پہلے اپنی رائے دینے سے پہلے میں عرض کروں مسئلہ پتہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ حمایت میں بھی کچھ بڑے علماء اور آئمہ کے نام آتے ہیں محتسین کے نام آتے ہیں مخالفت میں بھی لا حول ولا بالله <coughs> تو مخالفت میں بھی کچھ بڑے نام آتے ہیں اور حمایت میں بھی کچھ بڑے نام آتے ہیں جزاک اللہ اچھا جی اب دونوں طرف کچھ بڑے نام آتے ہیں جیسے صاحب میں بھی اختلاف اس موضوع تو کیا کیا جائے اب یہ سوال اٹھتا ہے اچھا میرا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ میں رویہ محتاط رکھتا ہوں ایسے معاملات میں جہاں دونوں طرف کچھ بڑے نام موجود ہوں میں رویہ محتاط یہ اٹھا دیا میرا خیال اور محتاط رویہ اب اس میں کیا سمجھ میں مجھے آتا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں یہ جو روایت ہے جس کی بنیاد پر تعویز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جائز ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی کہ ہوشیار کو دعا سکھاتے تھے چھوٹوں کے تلے بٹھاتے تھے محتاط رویہ جو مجھے سمجھ میں آتا وہ یہ ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ چھوٹوں کے گلے میں ڈالتے تھے جو آئے دعا پڑھ سکتا ہے اس کے گلے میں نہیں ڈالتے تھے اس کو دعا سکھاتے تھے اس کو تھوڑا سا اگر ایکسٹینڈ کیا جائے تو وہ شخص جو عربی صحیح مخارج کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اگر ہم تعویذ کو جائز مان بھی لیں تو اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ تعویذ پہنے اس کو زیب نہیں دیتا کیونکہ وہ پڑھ سکتا ہے جب پڑھ سکتا ہے تو پڑھنے کو کچھ لے بجائے گلے میں لٹکانے کے اچھا جو نہیں پڑھ سکتا اب اس میں بھی محتاط رویہ ایک ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ کیا اس کے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے اس کی ماں اس کا باپ اس کا بھائی اس کی بیوی اس کے بچوں میں سیکھوں مثلا ایک عرصہ میں نے کہا کہ میں نے تجویز بہت بعد میں سیکھنی شروع کی میرے بچے پہلے سیکھ چکے تھے تو اب ایک تو طریقہ یہ تھا میں تعویذ پہن لیتا دوسرا طریقہ یہ تھا کہ میں تعویذ پہنے کے مجھے میں اپنے بچے کو کہتا کہ بیٹا تمہارے مخارج ٹھیک ہے تم دم کر دو مجھے تو تعویذ کی حاجت مجھے نہیں رہتی تو میرے پاس اگر کوئی دوست مشورہ کرتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کی تجویز درست نہیں ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی آپ کے گھر میں کسی کی تجویز درست ہے اگر کسی کی درست ہے تو میں کہتا ہوں بھائی آپ ایسا کریں یہ اسما ہے یہ آیات ہیں یہ آپ لے جائیے یہ ان کو کہیے کہ وہ پڑھ کے پانی پہ دم کرتے ہیں آپ پانی پی لیا کریں اللہ چاہے گا ٹھیک ہو جائے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے آج کل کے زمانے میں پھر بھی ایک سہولت ہے آپ کے پاس آڈیو موجود ہے کسی ایسے شخص سے درخواست کر کے اس کی آڈیو ریکارڈ کی جا سکتی ہے اس صورت کی ان آیات کی جیسے رکیا کی میں نے آڈیو دی ہے دوستوں کو آپ لوگوں کو بھی دی ہوئی اور میں کہتا ہوں جی کھلے آپ بانٹے آپ اور ساتھ میں میں یہ بھی ہدایت کرتا ہوں کہ بھائی بڑی مخلصانہ رائے ہے کہ تجوید سیکھ لیں کسی وجہ سے یہ بھی سہولت ممکن نہیں پھر اگر تعویز دینا ہو تو میں پسند کرتا ہوں کہ اسما پر مبنی ہو آیات پر مبنی ہو سورہ پر مبنی ہو دعا پر مبنی ہو عربی میں ہو اگر اردو میں ہے یا انگریزی میں کسی اور زبان میں لکھ رہے ہیں تو مطلب واضح ہو یہ نہ ہو کہ بھائی اس میں پتہ نہیں کیا الفاظ لکھے ہوئے ایسا کچھ نہ ہو لیکن اس کے ساتھ بھی پھر انسٹرکشنز کیا ہیں تجویز سیکھو جیسی تجویز درست ہو جائے گی اس کو اتار دینا اور پھر یہ دعا خود پڑھنا شروع کر دینا اول تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسے آج کل آڈیو بک قرآن ملتا ہے روزانہ آپ ایک ایک کتنی دیر لگے گی سننے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے جو اچھی جیسے تراوی کی طرح کی ہے ریسیٹیشن اچھی تراوی وہ تراوی نہیں جو وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے جھٹ انجن لگا ہوتا ہے اللہ معاف کرے میں نے الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن ریسیٹیشن کے لیے لیکن ہمارے یہاں ہو رہا ہے وہ قرآن پڑھتے تو اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں حالانکہ قرآن نے خود حکم کیا اللہ نے حکم اس کو ٹھہر ٹھہر کے ساتھ پڑھا ہم نے مذاق بنا دیا ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ میں نے تو تراوی پڑھنی ہے فلانا گھنٹے میں ختم کرا دیتا ہے یار اتنے جا کے پڑھو فلانا دو گھنٹہ لگاتا ہے یار نہیں یار بہت تیز لگ جاتی ہے اتنی دو گھنٹے کون کھڑا ہو اٹھے بیٹھے یہ کرے وہ کرے مناسب رفتار جائز رفتار میں پڑی ہوئی تراوی والی ریسیٹیشن میں نے دیکھا ہے تقریباً ایک گھنٹے میں سورا بکرا پوری ہو جاتی ہے ڈیڑھ گھنٹے کے اندر ڈیڑھ گھنٹے کے اندر پوری ہو جاتی تقریباً ڈھائی پارے بنتی ہیں یعنی آپ ایک پارا آدھا گھنٹہ سمجھ لیجیے پینتیس منٹ سمجھ لیجیے اپروکسیمیٹلی رفلی تو اگر ایک سورا روز تلاوت آڈیو میں پلے کر دی جائے اور توجہ کے ساتھ بیٹھ جائے آدمی تو بھی ان شاء اللہ تعویذ کی ضرورت نہیں رہے گی میں نے کہا میں محتاط رویے کی بات کرتا ہوں جو بندہ پڑھ سکتا ہے اس کو تعویز لینا زیب نہیں دیتا میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ جائزہ جائز جائزہ زیب ہی نہیں دیتا اسے نہیں پڑھ سکتا ہے کیا کہتا اس پہ پھر دیکھنا ہے کہ کس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز آپ آڈیو میں لے لیں بلکہ آپ وہ جسے کہتے ہیں نا کوئی سولیبل انک میں لکھ کے یا لکھوا کے آپ اسے پانی میں ڈبو کے دم پانی بنا لیں باقی ایک اور کام میرے ذہن میں آیا بظاہر بڑا عجیب سا لگا تھا میں پچھلے دنوں وہ دیکھ رہا تھا تو ایک وہ آپ نے نظر سے گزرا ہوگا آج کل کافی لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں مجھے اس کی وہ کتابیں بھی دیکھنے کے اتفاق ہوا وہ جاپنیز کوئی بنے ڈاکٹر ہے سائنٹسٹ ہے کہ کیا ہے جس نے مختلف پانی اس کو کرسٹلز اور اس پہ ڈسکشن کی ہے اور اس پہ اس نے انہوں نے کہا کہ جی میں اچھے الفاظ لکھتا ہوں کاغذ کے اوپر اور اوپر لکھ دیتا ہوں اس پہ مطلب جیسے گلاس ہے شیشے کا اس کے اندر پانی ڈالتا ہوں اور اس کو اوپر میں انہوں نے کہا جی میں لو لکھتا ہوں ایک گلاس ہے جس کے اوپر میں نے ہیٹ لکھا ہے تو ایک پہ محبت لکھا ہوا ہے ایک پہ نفرت لکھا ہوا جب اس نے بنائے ہیں جو بھی اس کا پروسیجر تھا جس پہ لکھا اس کے کرسٹلز کی شکل بڑی خوبصورت تھی اور جس پہ ہیٹ لکھا ہوا تھا عجیب و غریب سے تھی تو میں نے کہا اس سے تو ہمارے دم کا کانسیپٹ سائنٹیفکلی بھی پروف ہو جاتا ہے پھر اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کے اوپر اسپیکر لگا کے تو پیچھے سے میوزک پلے کرتا ہوں کہتے سافٹ میوزک جی، تھا تو کرسٹل اچھا ہے وہ ہیوی میٹل ٹائپ کا میوزک تھا تو کرسٹل جو ہے وہ بہت ہے اس سے مجھے خیال آیا کہ آپ خود نہیں پڑھ سکتے آڈیو لگا لیں اگر سافٹ میوزک سے اس کو کرسٹل اچھا ملتا ہے تو قرآن کی کی آڈیو سے کیا کرسٹل بنے گا پھر مطلب آج کے زمانے میں بہانہ نہیں بن سکتا آج سے سو سال پہلے آپ کہہ سکتے تھے ایسے علاقے موجود تھے پورے پورے علاقے میں کوئی صحیح قرآن پڑھنے والا نہیں تھا بات سمجھ میں آتی ہے وہ پھر چلو یہاں پہ شرط آ جاتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر والی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ہوشیار ہیں ان کو دعا سکھاتے تھے چھوٹوں کے گلے میں ڈال دیتے تھے وہ بھی میرے ایک طرح کے چھوٹے ہی ہیں جن کو قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا بات سمجھ میں آتی آج کے زمانے میں بات نہیں سمجھ میں آتی تو فضیلت میری رائے میں تو یہی ہے کہ بندہ خود پڑھے نہیں پڑھ سکتا گھر میں کوئی پڑھنے والا اس سے پڑھوا لے وہ بھی نہیں ہو سکتا کوئی آڈیو دے دے تو زیب نہیں میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ جائز میں کہتا ہوں زیب نہیں دیتا ہاں اگر پھر بھی کوئی صورتحال ایسی ہے کہ ممکن نہیں ہے بات تو پھر چلو ٹھیک ہے پھر ہم اس میں تو میں اسے کہتے ہیں نا کہ میں مطلقاً جائز یا مطلقاً ناجائز دونوں نہیں سمجھ میں اس کو یہ سمجھتا ہوں جیسے پچھلے دنوں ہمارے دوست ایک آئے ہوئے تھے ان کے پورے گھر میں کسی کو بھی تجویز نہیں آتی نہ انہوں نے تجویز سے پڑھا نہ ان کی والدہ نے پڑھا نہ ان کی بہنوں نے پڑھا نہ بھائیوں نے پڑھا کسی نے نہیں تجویز سے پڑھا ہوا وہ غلط پڑھتے ہیں تو پہلے تو ان کا کام میں نے کہا بھائی آپ ایسا کریں فوری طور پہ سارا گھر اس لے نماز کیسے پڑھتے ہو تاکہ ٹھیک ہو جائے اور پھر میں نے کہا ایسا کرو اصلاح لیتے ہوئے کچھ ایک تو نماز کے اندر جو استعمال ہونے والے کلمات ہیں ان کو فوراً ٹھیک کر لو جو بنیادی دو تین صورتیں ٹھیک کر لو نا تو بھی نماز تو فوراً ٹھیک ہو جائے نا پھر باقی چلو ساتھ کرتے رہنا اور میں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی یعنی العظیم جو ہے اس کی آپ ٹھیک کر لیں پھر آپ رات کو لاہون پڑھنا شروع کر دیں میں نے کہا میرا ایمان ہے کہ آپ کا مسئلہ جو ہے نا ایک دو ہفتے سے زیادہ نہیں لگیں گے ٹھیک ہو جائے اور کچھ نہیں تو وہ روایت میں نے عرض کی تھی استغفار کثرت سے کریں استغفر اللہ اس کے اندر کہیں کوئی مخارج والا اتنا خاص کوئی ایشو نہیں ہے وہ ہار کا اور وہ چیزیں نہیں ہیں عام الفاظ ہیں سین کے اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے تے میں نہیں ہے فے میں نہیں ہے رے ٹھیک ہے تو یہ تو پڑھ ہی سکتا بالکل تو ایسے اسما بھی پڑھ سکتا ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسے حروف نہ ہوں یہ بات نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی کچھ کوئی امکان ممکن نہیں ہے طریقے تو نکل ہی آتے ہیں اگر کرنا چاہے آپ ہاں لیکن اگر آپ نے طے کر لیا ہے کہ چونکہ میری وہ بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے مجھے تعویذ چاہیے تو پھر ٹھیک تو تعویذ سچی بات تو میں بھی دیتا ہوں آپ کو پتا میں دیتا ہوں لیکن پھر میں دیکھ لیتا ہوں کس کو تعویذ دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے اس کے مطابق پھر میں کہتا ہوں ٹھیک لے لیں تو میں کنڈیشنلی تعویز دینے کو مطلب ٹھیک سمجھتا ہوں بٹ اوور آل میں یہ نہیں کہتا کہ وہ ناجائز ہے کیونکہ بڑے لوگ اس کی حمایت میں بڑے نام ہے میں یہ کہتا ہوں زیب نہیں دیتا آپ کو آپ اگر قرآن ریگولرلی پڑھتے ہیں اور صحیح پڑھتے ہیں تو آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ گلے میں تعویذ لٹکا ہر نماز کے بعد دم کر لیا ہر نماز کے بعد دم کر لیا دن میں ایک دفعہ ذرا بڑی تصویر کا کوئی دم کر کے پانی بنا لیں سارا دن پیتے رہے آپ مزے کو کی بلکہ دیکھیں بات یہ ہے اسی بہانے آپ کی زبان سے اللہ کا ذکر تو جاری ہوگا نا یہ کیا تھوڑی بات وہ کسی کی بڑی دلچسپ بات مجھے معلوم ہوئی ان کو ذکر کرنے کو دیا ان کو ہفتہ ایک دو ایک ہفتہ ٹھہر کے بندہ آئے گا لیکن جی کچھ ہویا نہیں اچھا ایک ہفتے سے روز ذکر یہ کر رہے تصویر پڑھ رہا ہاں جی پڑھ رہے کہنے کہ یہ کیا کم ہے کل نے تجھے تصویر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی یہ کم ہے تم کہتے کچھ ہوا نہیں بڑی سوچ ہے بڑی اعلیٰ سوچ ہے میں سمجھتا ہوں ماشاء اللہ تو نقطہ رہ تو نہیں گیا میرا خیال ہے کوئی نقطہ ایسا رہ نہیں گیا تو اس پہ پھر میرا خیال ہے آج کی نشست جو ہے وہ اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں بنیادی طور پہ ہماری جو گفتگو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ختم ہو گئی ہے ہاں یہ خیال ضرور ہے کہ ایک چاہے اسی کی جیسے میں ہو یا علیحدہ سے ہو ایک باقاعدہ جنات پر میرا میں نے آپ کو کہا تھا کچھ ایسی چیزیں میں آپ کو بیان کر دوں کہ جو پتہ چلے گا مثال دی تھی کہ کوئی کچھ کرواتا نہیں ہماری اپنی غلطی سے کچھ ہو جاتا اس میں وہ چیزیں گنوا دی جائیں اس کا میں کوشش کروں گا کہ بس ایک نشست میں بات پوری ہو جائے باقی اگر دوستوں نے اصرار کیا کیونکہ مجھے میلز بھی آ رہی ہیں مختلف دوستوں کی تو اگر لوگوں نے اسٹارٹ کیا تو پھر باقاعدہ ایک جنات پر مبنی بھی چلو ایک ہم اسی طرح سے سے سیریز جو ہے چھوٹے تین چار لیکچرس کی اگر ضرورت ایک اور میرا ارادہ ہے جہاں پہ نیٹ پہ ریسورسز کا وہ جو لنک پچھلی دفعہ دیا گیا تھا اس پہ رکیا کی آڈیو تو ہم نے میری طلاق کے مطابق پہنچ گئی ہے مجھے دعا کی اللہ کو ہاتھ گلی وہ بھی وہاں پہ پہنچ گئی ہوئی ہے میرا ارادہ یہ ہے کہ اسما کی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا شارٹ سی سمری کہ ویسے تو میں نے کہا کہ اللہ کے اسما جو ہیں وہ تمام کے تمام وہ ہر کام کے لیے ہو سکتے ہیں لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا ایک شارٹ سی وہ سمری پھر بھی وہ بھی میں سوچ رہا ہوں کہ وہاں پہ رکھوا دی جائے تاکہ لوگ خود دیکھ سکیں کہ اگر آپ کا یہ مسئلہ ہے تو کون سا اسم ہے جس کا ورد کرنا مثلا ہم کہتے ہیں رزق کے لیے رزاق اللہ اور رزاق جو ہے اللہ کا اسم ہے اس کا ورد زیادہ کیا جائے یا اسی طرح اگر اولاد کہیں ہو رہی ہے اور مطلب میڈیکلی سب ٹھیک ہے یہ شرط سال پہلے ہے میڈیکلی سب ٹھیک ہے ہمارے یہاں یہ بھی مسئلہ ہے میرے پاس شروع کافی شروع میں آپ جانتے ہوں صاحب کو ان کے داماد کا مسئلہ تھا کہنے لگے کہ جی میری بچی کیا اولاد نہیں ہو رہی میں نے کہا اچھا وہ ٹیسٹ ہو گئے ہیں میں نے کہا جی بچی ٹھیک ہے ان داماد ٹھیک ہے تو وہ چپ کریں گے کہ داماد کو کیسے کہوں کہ بھائی تو بھی اپنا ٹیسٹ کرا ہے یہ ہے مسئلہ ہم مردوں میں ایک پرابلم بہت زیادہ ہے یہاں پہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری مردانگی کو شاید کوئی اللہ معاف کرے گیا ہے ہے حالانکہ کیا اس میں اگر اگر دیکھ لیا جائے میاں بھی ٹھیک ہے اور بیوی بھی ٹھیک ہے تو اولاد کیوں نہیں ہو رہی اس میں یہ بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اس میں ایک وجہ لیٹ میرجز بھی ہے میں پچھلے دنوں <clears throat> ایک پروگرام میری نظر سے گزرا تو وہاں پہ ایک لیڈی ڈاکٹر نے کہا میں حیران رہ گیا میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا میری تو بکو نہیں تھی خاتون بھی اس طرح کی بات کریں گی لیڈی ڈاکٹر نے گائناکالوجسٹ تھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب ایک خاص عمر کے بعد بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ دونوں کے ٹھیک ہونے کے باوجود اولاد کے ہونے کے امکانات زیادہ ان میں کمی ہو جائے اس میں انہوں نے میڈیکل وہ بھی دی ہیں تفصیلات کہ یہ یہ یہ اس کی وجوہات ہے لیکن یہ جو ہے اس سے بھی ہوتا ہے تو اگر میڈیکلی دونوں فٹ ہیں تو اللہ کا ایک اسم ہے المصور ابھی اس کے لیے بہت اچھا ہے اولاد کی اگر نہیں ہو رہی تو اللہ کو پکارنے کے لیے یہ اسم بہت اچھا مثال ہے تو اسی طرح میں ایک فہرست انشاءاللہ تیار کروا کے اس کو پھر خود سے دیکھ کے تو وہ بھی میں وہاں اپلوڈ کروا دوں تاکہ دوست جو ہے وہ دیکھیں اور خود کام کریں لوگوں کو پیچھے پیچھے نہ پھریں گے فلانا یہ کرا دے فلانا وہ کرا دے ادھر دم کرا دو ادھر تعویذ لے لو یہ چیزیں اچھا تعویذ کی بھی جب بات آتی ہے تو اس میں بھی ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ تعویذ بھی ہم نے کہا کہ جن لوگوں نے حمایت کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسما اور آیات پر اور غیر شرقیہ واضح قدمات پر مبنی تعویز تعویذ ہونا چاہیے یہ جو دھاگے گرے بندواتے ہیں وہ بندہ اگر دعویٰ بھی کرے کہ میں آسماں سے کر رہا ہوں تو خدا کے لیے ہونا ہے بہت ضروری ہے جو تعویذ پہ غیر مبہم طریقے سے وہ مختلف نقش بناتے ہیں ایسے ایسے ایسے کر کے لکیریں ڈلی ہوئی ہیں ایسے ایسے کر کے ڈلی ہوئی ہیں ان کو بھی میری رائے میں نہ استعمال کریں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہو سکتا ہے اس بندے نے ٹھیک ٹھیک لکھا ہو لیکن چیز واضح ہو تو دل کو تسلی رہتی مناسب ہے واضح دعائیہ کلمات ہو اسما ہو آیات قرآنی ہو صورت ہو میں کہتا ہوں اردو میں بھی لکھا ہو جیسے اس نے کہا یا اللہ اس بچی کی شادی جلدی سے ہو جائے آمین